بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اجنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام کیا ہے خیریت سے ٹھیک ٹھیک ٹھاک آپ ہیں سے شروع کریں جناب ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل آج لیکچر نمبر ٹین ہے اور جیسے ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیپٹر نمبر تھری اور یہ چیپٹر نمبر تھری ہے کس کے بارے میں جناب سسٹم آف لینئر اکویشن کے بارے میں اس کا ہم سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو ہم انالائز کر رہے ہیں solution of linear system of equation کی بات چیت کر رہے ہیں اور میٹرکس انورشن کی بات کر رہے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا گوسین ایلیمنیشن میتھڈ آج اسی میتھڈ کو لے کے آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اور آلٹرنیٹ میتھڈ کیا ہو سکتے ہیں یاد ہوگا آپ کو کہ گوسین ایلیمنیشن میتھڈ میں ہم نے کیا کیا تھا جس کے اندر ہم نے اپر ٹرائنگولر میٹرکس بنانے کی کوشش کی تھی اور وہاں سے ہم نے اگر آپ کے پاس چار ویریبلس دیے تھے اور چار ہی اکویشن تھی اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو ہم نے ایکس فور کو معلوم کیا تھا پھر بیکورڈ سبسٹیوشن کی تھی اس کے اندر معلوم کیا تھا تھا ٹو اینڈ ایکس یہ جو ہمارا لاسٹ ٹائم کا لیکچر جس کے اندر گوسین کی بات چیت کی تھی آج ہم ڈسکس کریں گے دو اور نئے میتھڈس دو نئے میتھڈس کیا کیا ہوں گے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا انٹروڈکشن سے اور گوسین ایلیمنیشن میتھڈ یہ ہمارے ہو گئے تھے آج جو ہم بات چیت کریں گے وہ گوس جارڈن ایلیمنیشن میتھڈ کی بات کریں گے اور اس کے بعد کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ کی بات چیت کریں گے تو یہ دو میتھڈ ہم اسٹڈی کریں گے آج جو ہینڈ کمپٹیشن کی بات چیت ہو رہی ہے تو کافی پیسے سنبھال لیں ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میتھڈس کو ان میتھڈ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور ساتھ ساتھ ایگزامپلس بھی کیجیے گا ہم نے آپ کے لیے ایگزامپلس بھی اس کے اندر رکھی ہیں اس کے بعد موقع ملے گا تو نیکسٹ ٹائم ہم کیا کریں گے گوس چیڈل میتھڈ کریں گے ریلیکسیشن میتھڈ کریں گے میٹرکس انورشن میتھڈ کریں گے اور کہیں جیکوبیز میتھڈ بھی کریں گے گوس جارڈن ایلیمینیشن میتھڈ تو ایک ایز uh, یوزل ڈاکٹر صاحب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ اگر ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن بتا دیں کہ گوس جارڈن بیسیکلی تو یہ وہی چیز ہے جو گوسین ایلیمینیشن میتھڈ ہے یا نہیں ہے تو بچوں کے تاکہ ایک ہو جائے پھر I try to go through the slide transparencies کے فارملائز uh, کر لیتے تو واٹ یو جی تھینک uh, یو ڈاکٹر صاحب Gauss elimination method basically it's a slight variation of the Gaussian elimination method that that we discussed earlier the only difference is in this method the elements above and below the diagonal are simultaneously reduce to zero جبکہ جب لاسٹ ٹائم ہم ایلیمینیشن میتھڈ کر رہے تھے تو صرف لوور ٹرائنگل کے ایلیمنٹس کو یا ڈائگنل ایلیمنٹس کو ہم ون لانے کی کوشش کر رہے تھے نارملائز کر رہے تھے اور اپر ٹرائنگولر میٹرکس بنا رہے تھے لیکن اس کیس میں اپر اور لوور دونوں کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم نے کسی طرح سے کسی طرح سے مراد یہ ہے کہ بھائی ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن ایلیمنٹری رو یا matrix transformations whether they are implemented through the rows اور تھرو دی کالمس وہ اپلائی کر کے اور ہم نے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو زیرو کرنا ہے ادر دین دوز سو دس اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ جو بیسک میٹرکس ہمیں گیون ہے یا جو سسٹم میٹرکس فارم میں لکھا اور میٹرکس کو بیسیکلی یہ اس کا نچوڑ ہے اور ہم اس کا پروسیس کیا ہے اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اسٹیپس کیا ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ان ڈیٹیل ابھی بتائیں گے تھینک یو ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں جناب اس میتھڈ کے اوپر جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں سلائڈس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں the thing is as has mention very rightly there are two first of all ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک لوور ٹرائنگل کو بھی زیرو کرنا ہے اور اپر ٹرائنگل کو کس کے اندر جو میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے یعنی کہ ڈبل آپریشن کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لینئر الجبرا یاد ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کو ریڈیو فارم لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو دو میتھڈ تھے وہاں پر جس میں ایک آپ فارورڈ جایا کرتے تھے اور فارورڈ جانے کے بعد میں بات کر رہا ہوں گوس ایلیمنیشن میتھڈ کی جس کے اندر آپ نے کیا کرتے تھے اپر ٹرائنگل میں سارے ایلیمنٹس رہنے دیتے تھے اور جو لوور ٹرائنگلرس میں سارے کے سارے زیرو ایلیمنٹ لانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے بعد بیکورڈ سبسٹیوشن سے آپ x four x three x two اور ایکس ون معلوم کیا کرتے تھے یہاں پر یہ ان دونوں اسٹیپس کو کمبائن کرنے کے بعد ایک کنسالیڈیٹڈ um, آپ کے پاس الگوریتھم موجود ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کہ جو سلائیڈس میں جو میں نے ابھی کہا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ we have try to put in the transparency form جو آپ کے پاس اسکرین پہ سلائڈس پہ اب آئیں گی تو this method is a variation of Gaussian elimination method in this method the element above and below the diagonal are simultaneously made zero That is a given system is reduced to an equivalent diagonal form using elementary transformation. Then the solution of the resulting diagonal system is obtained. Sometimes we normalize the the the pivot pivot pivot row with respect to element element before elimination. Partial pivoting is also used whenever becomes zero. Row operation کرنی ہے رو آپریشن کے اندر صرف اور صرف آپ نے جو ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹ رہنے دینے ہیں باقی چیزیں سب آپ نے ایلیمنیٹ کرنی ہے رو آپریشن کرنی ہے ونس اگین رو آپریشن کیا ہوتی ہیں ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی دو روز کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یہ خیال رکھیے گا جب ادھر آپ ڈائگنل میٹرک سوری جب ادھر کوفیشن میٹرکس کے اندر آپ کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو رائٹ سائڈ uh, پہ جو کانسٹنٹ ہے اس پہ بھی ملٹیپلائی کرنا بھولیے گا نہیں اور جو آپریشن آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کر رہے ہیں وہی آپریشن آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی کیجیے گا اگر ایسا نہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپریشن کر رہے ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو آپ بھول جائیں تو دونوں سائڈ ملٹیجسلی آپریشن کرنی پڑے گی کیونکہ وہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے that will correspond to particular equation on the left hand side تو تین آپریشن کی میں بات چیت کر رہا تھا پہلا تو یہ کہ آپ کوئی سے بھی دو روز کو انٹرچینج کر سکتے ہیں کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ کسی رو کا کوئی بھی ملٹیپل کسی دوسری رو کے اندر آپ ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں تو یہ جناب طریقہ کار تھا ایگزامپل ہمارے پاس ہے اس ایگزامپل کو ہم نے سالو کرنا ہے بڑی سادہ سے سمپل سے یہ تین ایکویشنس ہیں تین ویریبلس ہیں اس کو ہم سالو کریں گے سالو کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں جنرلی بتائیں کہ آپ کیا اسٹیپس فالو کریں گے یہ جو اسٹیپس ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں یہ بیسیکلی پیچھے جو آپ نے کمپیوٹر میں پروگرامنگ کرنی ہوگی یہ وہ اسٹیپس ہیں جو آپ کو پتہ چلیں گے اس کے بعد ایڈوائز ڈاکٹر صاحب بتائیں گے جو اسٹیپس آپ کو بتائیں گے اس کو ہم اپلائی کر کے فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو بیسیکلی الگوریتھم کو ہم سادہ سے سمپل سے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اسی طریقے سے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ بس پہ کیسے چڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں فوراً چڑھ جاتے ہیں بس کے اوپر لیکن اگر اس کو لکھنا پڑے تو کیسے جس وقت بس آئے رک جائے تو اس کے بعد آپ کیا کریں موو کریں جہاں پہ اسٹیئرس ہیں وہاں پر پہنچیں وہاں پہنچنے کے بعد پہلے رائٹ پاؤں اوپر رکھیں زور لگائیں تاکہ آپ کی باڈی اوپر چلے جائے پھر دوسری سیڑھی پہ جائیں تیسری سیڑھی پہ جائیں پھر ٹرن رائٹ ہو جائیں تاکہ آپ اور پھر ڈھونڈیں جگہ کوئی سیٹ ہے نہیں سیٹ ہے اور سیٹ پہ بیٹھے اب یہ سارے کا سارا پروسیس اتنی کوکلی ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اسی طریقے سے اب جب میں بٹن پریس کرتا ہوں اس کمپیوٹر کا تو یہ ساری کے ساری سلائڈس چینج ہوتی رہتی ہے ایک دم ایک پریس آف بٹن کے لیے تو یہ لیکن کسی نے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بنائی ہیں پروسیس سارے کے سارے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور ڈیفائن کرنے کے بعد یہ کمپیوٹر اسی انسٹرکشن کو فالو کر رہا ہے تو جب یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اس میں بھی طریقہ کار ہیں اس طریقہ کار کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹرانسفارم کرنا ہے تو دا کمپیوٹر لینگویج اور کمپیوٹر پروگرام اور اس کی مدد سے بہت ساری کوشچن سالو کریں گے تو ڈاکٹر صاحب what you thank you doctor صاحب ہم اگر میٹرکس کو دیکھیں جو ہمیں گیون سسٹم نے اس وقت دیا ہوا ہے جس ایگزامپل کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہے x plus two y plus z is equal to eight two x plus three y plus four z is equal to twenty and four x plus three y plus two z is equal to sixteen یہ سسٹم آف اکویشن یعنی تین اس میں ویریبلز ہیں تین اکویشن دی ہوئی ہیں ہم معلوم کر سکتے ہیں جب ہم اسے میٹرک سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اسے میٹرکس فارم میں لکھیں جب ہم اسے میٹرکس فارم میں لکھیں گے تو جو ہماری کوفیشن میٹرکس بنے گی ہم نے اپلائی کرنا ہے تو اس میتھڈ کا ہمارا پرپز کیا ہے ہمارا پرپز یہ ہے جیسے ہم نے پہلے ان پرنسپل بتایا ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی طرح ایلیبریٹ کر کے بتایا میں نے بھی بتایا کہ جو non diagonal elements of the matrix ہیں ان کو ہم نے زیرو کرنا ہے باقی سارے ڈائگنل ایلیمنٹس کو نان زیرو رہنے دینا ہے تو یہ جو سسٹم تھری بائی تھری کا ہمارے پاس ہے جو ادر وائز ہمیں اس equation سے ملتا ہے تو اس کے لیے جیسے ہم پہلے رو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوفیشنس آ رہے ہیں وہ ہیں ون ٹو ون سیکنڈ میں کوفیشنس آ رہے ہیں ٹو تھری فور اور تھرڈ میں آ رہے ہیں فور تھری تو اب ہمارا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے لوور ڈائگنل ایلیمنٹس اور اپر دونوں کو نان ڈائگنل ایلیمنٹس کو زیرو کرنا ہے تو لیٹر سے فار ایگزامپل لوور ڈائگنل میں سیکنڈ رو میں کسی طرح سے ہم نے ٹو کو زیرو کرنا ہے اب یہ ٹو کیسے زیرو ہوگا ٹو ایکس کیسے المینیٹ ہوگا تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اکویشن بڑی سمپل دی ہوئی ہیں if we multiply the first row by minus two تو جو پہلی ٹرم ہے وہ مائنس ٹو ہو جائے گی مائنس ٹو ایکس ہو جائے گی جب ہم اس مائنس ٹو کو سیکنڈ رو کے فرسٹ ایلیمنٹ میں ایڈ کریں گے تو minus two plus two zero ہو جائے گا اسی طرح سے اگر ہم فرسٹ رو کو فور سے ملٹیپلائی کریں اور لاسٹ رو میں ایڈ کریں تو مائنس فور اور plus four again will result in zero تو یہ ایک سمپل سا آپریشن ہے کہ ہم پہلے یہ کریں گے کہ اگر ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم لوور ڈائگنل ایلیمنٹس کو زیرو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور for that we apply a simple routine اور simple step minus two of the first کو ایڈ کریں گے in the second row R two میں اور اسی طرح سے minus four of the first row کو ایڈ کریں گے تھرڈ رو میں اینڈ دیٹ ول گیو اس کے بعد جو ہمارے پاس ریزلٹ آئے اور آبویسلی جیسے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو آپریشن لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کر رہے ہیں رو آپریشن وہی ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی کریں تو اگر ہم ٹو کو فرسٹ رو سے ملٹیپلائی کر کے مائنس ٹو سے اور سیکنڈ رو میں ایڈ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی مائنس ٹو سے ملٹی پلائی کرنا ہے سکسٹین آ جائے گا اس کو ٹوینٹی میں ایڈ کرنا ہے تو resultant answer in the second row on the right hand side four آ جائے گا تو یہ کرسپونڈنگلی کرتے رہنا ہے یہ پروسیجر ہم نے کنٹینیو کرنا ہے till we arrive at zero تو یہ ہمارا ان پرنسپل میتھڈ ہے یا پروسیجر ہوگا الگوریدم ہوگا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور اس میٹرکس کو ریڈیوس کرنا ہے کوفیشنٹ میٹرکس کو ان سچ اے وے کہ the elements that lie other than the diagonal should become zero تو پھر جو ریزلٹنٹ آئے گا ہم دیکھیں گے کہ that will give us the values of x y z and that will be the same solution which we could obtain by doing the same by calculating the values of x y z by any other method تو مختصراً ایز فار ایز الگوریدم کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے اب آگے آپ اس کو فردر ایلیبریٹ کر دیجئے جی میں اسٹارٹ کرتا ہوں آپ نے سارا ایلیبریٹ کر دیا ہے میں اس ایگزامپل کو سالو کرتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے کافی پیسے سنبھالی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ساتھ کرتے رہیں کسی جگہ غلطی ہو تو ہمیں بتائیے گا کیونکہ کسی اور ٹائپنگ میں غلطی ہو سکتی ہے کسی اور کیلکولیشن میں غلطی ہو سکتی ہے دیر مائٹ بھی پاسبلٹی ہونی نہیں چاہیے نومیریکل انالیسس کے اندر تو غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں let's try to do step by step تو پہلی چیز یہ in matrix notation the given system can be written as this one whatever has been mention just now one two one two three four four three two multiplied with column vector x y z and that is equal to eight twenty sixteen the column vector on the right hand side تو یہ ایک میٹرکس ریپرزینٹیشن ہے کس کی جو سسٹم آف اکویشن ہے آپ کے پاس دی ہوئی تھی اس کو ہم کیا کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا اس کو ہم کرتے ہیں ناؤ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پہلا جو ایلیمنٹ ہے پیوٹ ایلیمنٹ جس میں ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے ون کرنا ہے اگر ون نہیں ہے تو ملٹی پلائی یا ڈیوائڈ کر کے ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس خوش قسمتی سے یہ نمبر ون موجود ہے تو ہم کیا کریں گے اس فرسٹ کالم کے اندر ون کے نیچے جتنے بھی اس کو زیرو کریں گے وہ کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ رو کو آپ مائنس ٹو سے ملٹی پلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں اور اسی طریقے سے تھرڈ ایلیمنٹ فرسٹ کالم کا اگر آپ نے زیرو کرنا ہے تو مائنس فور سے فرسٹ رو کو ملٹی پلائی کر کے تھرڈ رو کے اندر ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس میٹرکس یہ آئے گی جو کہ اسکرین کے اوپر آپ کے پاس موجود ہے the matrix is one two one zero minus one two zero minus five minus two x y z and that is equal to eight four minus sixteen on the right hand side ٹھیک ہے یہاں تک تو کلیئر ہو جانا چاہیے اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے اس اسکرین کو اگر آپ دیکھیں تو نیکسٹ اسکیل کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیکنڈ رو کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے اس کو ون بنانا ہے اس کا ایک طریقہ کار بڑا آسان سے مائنس ون سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں یا مائنس ون سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس یہ سیکنڈ رو کو آپ نے کیا کرنا ہے مائنس ون سے ملٹیپلائی کرنا ہے یا مائنس ون سے ڈیوائڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ون آ جائے گا تو سیکنڈ رو کیا ہو جائے گی ون مائنس ٹو ہو جائے گی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ مائنس فور ہو جائے گا اور اس کو پھر کیا کریں گے یہ اس کو ہم ون ہی رہنے دیں گے اور جو نیچے ہے مائنس فائیو اس کو کسی صورت سے زیرو کرنے کی کوشش کریں گے کیسے کریں گے فائیو سے ملٹیپلائی کریں گے سیکنڈ رو کو اور جناب تھرڈ رو کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ زیرو آ جائے گا اور اس طریقے سے پھر بیکورڈ کرتے جائیں گے سے جو ہمارے پاس لینئر ٹرانسفارمیشن ہے وہ کرتے رہیں گے اور وہاں سے آپ کے پاس کیا آ جائے گی ایک میٹرکس اس طرح کی آ جائے گی جو کہ صرف ڈائگنل میٹرکس ہوگی ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہوں گے اور وہاں پہ بھی کوشش کریں گے کہ ڈائگنل ایلیمنٹس جو ہوں ون ون ون ہوں تو ہمارے پاس الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا یا ایکس وائی زیڈ کی ویلو ہمارے پاس آ جائے گی یہ جناب نے کیا now we eliminate y from the first and third row using the second row this we get یا ہمارے پاس آتا ہے one zero five zero minus one two zero zero minus twelve x y z sixteen four minus thirty six you could say کہ مائنس ون یہاں پر کیوں ہے نہیں ہونا چاہیے مائنس ون سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ مائنس ختم ہو جائے گا یہ آپ کے پاس سیکنڈ رو بن جائے گی ون مائنس ٹو اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ مائنس فور آ جائے گا اب آگے چلیں اس کو before eliminating z from the first and second row normalise third row with respect to the pivot element we get جو بھی ہم نے میں نے آپ کو بتایا اور کیا بتایا تھا کہ مائنس ون سے ملٹی پلائی کر لیں یا مائنس ون سے ڈیوائڈ کر لیں تو وہ آپ کے پاس چیز ٹھیک آ جائے گی اور وہ آپ کے پاس کیا گیا one zero five zero minus one two zero zero one x y z that to sixteen four three تو آپ یس بالکل ٹھیک ہے آپ بے چین ہے بتانے کے لیے کہ زیڈ کی ویلیو آ گئی جی کہ زیڈ کی ویلیو تھری ہے بالکل ٹھیک ہے زیڈ کی ویلیو تھری ہے اور اگر آپ اس وقت یہاں پر گوسین ایلیمنیشن لگائیں تو بھی آپ امیڈیٹلی سالو کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ کر رہے ہیں گوس جارڈن میتھڈ جس کے اندر ایک اسٹیپ اور کرنا ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس اپر ٹرائنگل میں دو ایلیمنٹ ہے فائیو اور ٹو اس کو بھی ہم زیرو کرنے کی کوشش کریں گے using the third row row of and and eliminating z from first second we obtain کیا آئے گا آپ کے پاس جناب آپ کے پاس آ جائے گا one zero zero zero minus one zero zero zero one x y z that is equal to one minus two three تو جناب آپ کے پاس سولوشن کیا گیا x is equal to one y is is equal equal to to two z three بڑا سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ سا میتھڈ ہے پروسیجر ہے کیا کرنا ہے آپ نے اگر یاد ہے لینئر الجبرا تو بیسیکلی آپ کے پاس جو میٹرکس آف کو ڈی وی ہے اس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو ڈائگنل میٹرکس اور جو بھی رو آپریشن کرتے رہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کریں گے اور آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں وہ ون ون ون کر لیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے پاس ایکس وائی زیڈ کی ویلیو آ جائے گی بڑا سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ سا میتھڈ ہے لیکن یہ میتھڈ جو جواب جس میں ون ٹو تھری آیا ہے مشکل ہو جاتا ہے جس وقت کے جواب 1.0345679 point zero three 1.03 into 10 to the power minus eight یا مائنس سکسٹین ہو جائے کیونکہ اس ایکوریسی پہ بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یہ میتھڈ ہولڈ گڈ مطلب this method good for any sort of data which is given ہم لوگ جب کمپیوٹ uh, کرتے ہیں ہاتھ سے ہینڈ ہینڈ کمپیوٹیشن تو بڑی آسانی کے ساتھ تو کر لیتے ہیں جہاں پہ ون ٹو تھری لیکن جب ہینڈل کرنا پڑ جائے one point zero nine three four five six پھر ایک مشکل ہو جائے گی اس کو کیسے ملٹیپلائی کریں گے اس کو کیسے ڈیوائڈ کریں گے جی ٹھیک ہے آپ کیلکولیٹر سے کر لیں گے کیلکولیٹر کے اندر بھی آٹھ ہے یا دس ڈیجٹس ہیں یا سولہ ڈیجٹس ہو جائیں گے اگر hundred digits right hand side پہ ہوں گے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے کر لیتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار تھا یہ ایک میتھڈ تھا جو ہم نے آپ کو بتایا بہت آسان آسان اس لیے لگا کہ شاید ہم نے آسان سی ایگزامپل دی اور واقعی میں آسان ہے اسی وقت آپ دیکھیں اس کو پروگرام ضرور کرنے کی کوشش کریں جو بھی لینگویج آپ کو آتی ہے سی آتی ہے سی پلس آتی ہے یا بیسک آتی ہے یا کوئی اور آپ کے پاس جو نئی لینگویج آ رہی ہیں اس کو دیکھیں اس میں پروگرام کرنے کی کوشش کریں دوسری چیز ایک اور ہے کہ اس کو ذرا نیٹ پہ بھی سرچ کریں کیونکہ نیٹ پہ آج کل اوپن سورس کے اندر بہت سارے اچھے پروگرام موجود ہیں I am sure you be able to find very good programs on that one میں ابھی آپ سے بات چیت نہیں کر رہا ہوں کہ کچھ اور اچھے میپل ہیں میٹ لیب وغیرہ موجود ہیں جو اس کو سالو کر سکتے ہیں میتھمیٹیکا سے بھی ڈاکٹر صاحب اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں جی میتھمیٹیکا ہے میپل ہے جیسے آپ نے کہا میٹ لیب ہے there are so many softwares کہ جن سے یہ سالو ہو سکتی ہے تو روٹین وغیرہ موجود ہیں روٹین جی موجود جی اور ویسے اگر یہ اسٹوڈنٹ چاہیں آپ نے بہت صحیح کہا سی پلس پلس میں یا سی میں بیسک میں فورٹران میں یہ لوگ خود بھی پروگرام لکھ لیتے ہیں تو students they can do it and they should try یہ جو آپ نے بات کی فورٹرین کی ہمارے زمانے میں تو وہی لینگویج ہوا کرتی تھی خاص جی، طور سے جی۔ آج کل ماشاء اللہ سے بہت اچھی پاورفل لینگویجز آ گئی جی اور پاورفل آ گئی ہیں اور فورٹران ابھی بھی فار سائنٹیفک ورک اگر کسی نے کرنا ہو تو اس کے ایڈوانس ورژنز ہیں اور میموریکل کمپیوٹیشن کے کئی پروگرام میں ابھی بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھے لفظ استعمال کیا فورٹرین کا ہم لوگ تو we used to fascinate with this language آپ لوگ پتہ نہیں کس لینگویج میں کام کریں جس میں بھی کام کریں جس میں بھی پروگرام آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے گا اب جناب آتے ہیں نئے میتھڈ کی طرف کراؤڈ ہاں۔ تو جناب اس میں ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز اور اسٹوڈینٹس کی توجہ دلانا چاہوں گا آپ نے بہت اچھی طرح سے انفرسائز کر کے ساری چیزیں ان کو بتائیں اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ the example that we give was very simple مگر اگر ہو یعنی جیسے میں ہو اور ایکوریسی لیولز ہم نے ریچ کرنے ہوں تو مشکل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز اسپیکٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے یہ تو تھی three by three suppose they have to solve hundred by hundred تو پھر بھی تو ایک مشکل ہو جاتی ہے نا تو ہینڈ ہیلڈ سے پھر نہیں ہوگا تو they have to have a proper algorithm کہ جس کو فالو کر کے یہ یہ دونوں چیزیں اچیو کر سکیں یعنی large number of equation system of equation اور also the accuracy that they want مطلب آپ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ ایک ایکسرسائز آپ بچوں کو دیں گے جس میں ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی میٹرکس ہوگی اگر نہ ہو تو ٹین بائی ٹین تو دیں گے ذرا <laughs> آپ دیکھیے گا کہ ٹین بائی ٹین کی میٹرکس بھی ہوگی اور ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی میٹرکس بھی ہو سکتی ہے اگر موقع ملا تو ایک ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی سالو کر کے دکھائیں گے بچوں کو کسی بھی ایک اچھے پروگرام سے جو بھی کسی موقع ملے گا جی، تو ہم تو نہیں کر سکتے ابھی ہمت نہیں ہے ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی میٹرکس کو ہینڈل کرنے کی جی۔ لیکن ان لیکن اس کو ڈیٹا انٹری جی۔ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی ہوتی ہے ہو سکتی ہے ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ لیکن کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے کیونکہ ایکوریسی اتنی ہے اور پھر جیسے ہم ڈیٹا ویلیڈیشن کہتے ہیں کہ انٹریز کر کے یو کراس چیک آپ دیکھیں گے وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں تو once that is done I think they should be no problem تو آپ کریں یہ کراؤڈ جناب آتے ہیں کراؤڈ سلیکشن میتھڈ کی طرف اس کے اندر میں پروسیس تھوڑا سا الٹا کروں گا میں پہلے ایکسپلین آپ کرتا ہوں سلائڈ دکھاتا ہوں پھر ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو فردر ایلیبریٹ کر دیں Here the the the the the coefficient matrix matrix matrix A of of of of system equation is is is decomposed into product two matrices L L and and U, U where lower triangular triangular an upper with ones on its main diagonal. For purpose illustration, consider a general matrix in the form L into U is equal to A. یعنی دو حصوں میں توڑ دیا ڈیکمپوز کر دیا ہے L اور اور U اس کو کیا کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس L is the lower triangular, U is the upper triangular. تو آپ کے پاس کیا چیز ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے L11 0, 0, L2, 1, L2, 2, 0, L3, 1, L3, 2, L3, 3 multiplied with upper triangular matrix, which is 1, U1, 2, U1, 3, 0, 1, U2, 3, 0, 0, 1, and that should be equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. جن اسٹوڈینٹس نے الجبرا پڑھا ہے وہاں پہ آپ کو یہ اپر اینڈ لوور فیکٹرائزیشن کی بات چیت کی گئی تھی ضرور یاد ہونا چاہیے لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک میٹرکس اے دی ہوئی اس کو دو حصوں میں توڑتے ہیں ایک کو ہم ایل کہتے ہیں ایک کو ہم یو کہتے ہیں ایل کے اندر سارے ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں لوور ٹرائنگولر میں ہوتے ہیں ڈائگولر دونوں میں آپ دیکھیں کہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایل میٹرکس ہے اس کے اندر جو فرسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے ایل ون ون ہوتا ہے اس کے بعد نیچے L one two sorry L two one اور ایل ٹو پھر دین آ جاتا ہے L three one L three two L three three اس کے اندر ڈائگنل کے اندر جو ہے ایلیمنٹس ہیں L one one L two two L three three لیکن اپر ٹرائنگولرس کے اندر آپ دیکھیں ہم نے وہاں پہ لکھے ہیں ون ون ون اور اس کے ساتھ جو دوسرے ایلیمنٹ ہیں U one two U one three U two three and so so forth یعنی اس کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آنا چاہیے اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کے پاس کس طرح کس آئے گا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بتاتے ہیں سیکوینس ایل یو آرو کہ آپ ایل معلوم کریں جو ہم نے rows of L of U we get کیا آئے گا آپ کے پاس L one one to A one one L two one to L three one to A three یعنی کہ پہلے ہی اسٹیپ کے اندر آپ نے کیا معلوم کر لیا ایل ون ون کی ویلو کیا ہوگی اے ون ون ہوگی اسی طریقے سے ایل ٹو ون کیا ہوگا اے ٹو ون کے برابر ہوگا اور ایل تھری ون جو ہے اے تھری ون یعنی کہ ڈائریکٹلی آپ فورن بائی انسپیکشن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر دو میٹرکس بنانی ہے ایک ایل ہے اور ایک یو ہے اور آپ کے پاس اے میٹرکس دی ہوئی ہے تو وہاں سے A one one A two one A three one کو کورسپونڈنگلی ریپلیس کر دیں تو آپ کے پاس L one one L two one L three one کی ویلو آ جائے گی یعنی فرسٹ کالم کی ویلو وہاں سے نکل آئے گی this we observe first column of L as A first column of A یہ خیال رکھیے گا یہ پتا چل گیا کہ ہم نے ایک طریقہ کار ایسا بتایا کہ جس کے اندر آپ کے پاس جو فرسٹ کالم آف ایل ہے وہی ہے جو کہ فرسٹ کالم آف اے کے برابر ہے سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کے پاس کیا ہے step two multiplying the first row of L by the second and third column of U we oh یعنی اب اس طرح سے آپ نے ملٹی پلائی کیا ہے multiplying the first row of L by the second and third column of U تو آپ کے پاس کیا آ گیا L one one U one two is equal to A one two L one one U one three is equal to A ون تھری یہاں سے ویلو آ گئی یو one two is equal to A one two divide by L one one U one three is equal to A one three divide by L one one L one one آپ نے ابھی چیک کیا تھا کیا تھا آپ کے پاس اے ون ون تھا تو پھر آپ کے پاس کیا جائے گا this the first row of U is obtain we continue this process getting alternate column of L and row of U اسی طریقے سے ملٹیپلائی کر کے ہم کورسپونڈنگلی کمپیئر کریں گے تو آپ کے پاس کیونکہ اکویشن ہے دونوں سائڈ پہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے وہاں سے ہم کیا معلوم کر لیں گے ایل ون ون معلوم کر لیں گے ایل ون ٹو جو بھی آپ کے پاس دیے ہوئے ایلز اور یوز سارے معلوم کر لیں گے and that's how we would proceed further next step میں کیا ہے multiply the second and third row of L by the second column of U to get یہ آپ نے آپ کے پاس کیا آ جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا L two one U one two plus L two two is equal to A two two L31 into U12 plus L32 is equal to A32 which gives L22 is equal to A22 minus L21 U12. L32 is equal to A32 minus L31 U12. Step 4. Now multiply the second row of L by the third column of U which yields L21 U13 plus L22 U23 that is equal to A23 and the value of U23 is equal to A23 minus L21 U23. سے آپ کے پاس کیا چیز آ گئی یو ٹو تھری کی ویلو آ گئی minus L two one multiplied by we multiply get L three one U one three plus L three two two three plus L three three zero to S three یہاں سے کیا مل جائے گا آپ کو ساری چیزیں معلوم ہے minus L33, U13, minus L32, U23. Thus, the above five steps determine L and U. This algorithm can be generalized to any linear system of order N. اس کو میتھمیٹیکلی ہم ایکسپریس کرتے ہیں کس طریقے سے کنسیڈر سسٹم آف اکویشن آپ کے پاس یہ دی ہوئی ہے سسٹم آف اکویشن کیا ہے A one one X one plus A one two X two plus A one three X three to B one second B three three یعنی ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں L L U U into into into X X to to B B اور اسی پروسیس سے آپ کیا کریں کریں کریں گے گے گے ایل معلوم معلوم U U U and that's how can write it substituting X to Z in this equation we یعنی کہ یو ایکس کی جگہ آپ نے کیا فرض کرنا ہے زیڈ فرض کر دینا ہے تو آپ کے پاس کیا جائے گا L Z is equal to B ٹھیک ہے نا L lower triangular matrix multiplied Z is equal to B اور زیڈ کیا چیز ہے زیڈ آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر ہے suppose Z one Z two Z three تو آپ کے پاس کیا جائے گا یہ L one one Z one is equal to B one L two one Z one plus L two two two two Z is equal B two L three one one Z plus L three two Z two plus L three three Z three is equal to B three یہ ہم نے کیا کیا ہے ہمارے پاس ہم نے یہ آپ کے پاس ہے نا میٹرکس ہم نے کہا کوئی بھی matrix A can be express in terms of product of L into U تو آپ کے پاس ہے L into U into X is equal to آپ کے پاس اے ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سوری oh, آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا چیز ہے بی ہے L into U into X is equal to B تو یو ایکس جو ہمارے پاس میٹرکس ہے یعنی ایکس جو کالم ویکٹر ہے اس کو یو سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آئے گا کالم ویکٹر اس کو ہم نے زیڈ سے ریپرزینٹ کر دیا تو L into Z is equal to B اب یہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں کیلکولیٹ کر رہے ہیں the value value of Z Z Z Z one two three کی معلوم کر لیں گے گے پھر وہاں کریں تو ہمارے پاس کس کی ویلو آ جائے گی ہمارے پاس ویلو آ جائے گی X X X one two three کی یعنی کہ پہلے جو آپ نے لوور ٹرائنگولر میٹرکس کو آپریٹ کر دیا کس کے اوپر جو کالم ویکٹر آپ کے پاس دیا تھا کالم ویکٹر تھا آپ کے پاس Z Z Z one two three اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بی تھا اب اس کے پاس زیڈ ون کی جو ویلوز آ گئی Z one Z two Z three کی تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کریں گے یو انٹو ایکس وہاں سے آپ کر لیں گے کرتا ہوں یہ میتھڈ ہے اس کو کہتے کی this technique is widely use in numerical solution of partial differential equation this method is very popular from computer program point of view since space reserve for matrix can be use to U بہت جلدی سے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ہوا ہے جس کو دو حصوں میں آپ توڑ سکتے ہیں ایک کو ایل کہا تھا اور ایک یو کہا تھا ٹھیک ہے نا ایل کے جو ایلیمنٹس ہم نے فرض کیے تھے کہ اپر سوری لوڈر تو L one one zero zero L one two L zero L three one L three two L three three یہ آپ کے پاس لوور ٹرائنگولر اپر ٹرائنگولر میں ہم نے کہا تھا ون اس کے بعد U two one two U U two three اور پھر اس کا zero one U two U two three and پھر zero zero one last zero zero one ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ ڈائگنل ڈائگنل میں میں اور ہم نے کہا ان کو آپس ملٹیپلائی کر لیں کمپیئر کر لیں تو وہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں جی، یہ چیز ہم ایگزامپل کے ذریعے بچوں کو ایکسپلین کر دیتے ہیں جی۔ کہ ہم کیسے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں جی۔ کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہوگی اس کو دو حصوں میں توڑنا ہے ایل اور یو کے اندر اور اس کے بعد اس کو سالو کرنے کی کوشش اس کے بعد میں نے ایک ایگزامپل لی تھی اس ایگزامپل کے اندر میں نے وہ ایک تھری بائی تھری کی میٹرکس لی تھی جو کہ ہمارے پاس تھری اکویشن تھری تھی ہمارے پاس A one one X one plus A one two X two والی جی۔ تو اس کے بعد میں نے ایک میٹرکس بنائی میٹرکس بنانے کے بعد اس کو اے میٹرکس کا into X is equal to B پھر ایکس کو میں نے سپوز کیا کہ جی سوری اے کو سپوز کیا کہ that is L into U کے برابر ہوگا L into U into X is equal to B پھر یو جی۔ ایکس کو میں نے زیڈ کے برابر فرض کر دیا L into Z is equal to B وہاں سے میں نے Z one Z two Z three معلوم کیا اینڈ الٹیمیٹلی ٹرانسفارم کرنے کے بعد کر کے ویلو معلوم کرنا یہ جی جناب چیزیں تھیں اس میں کوئی چیز فردر ایڈ کرنا چاہیں پلیز آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے اسٹوڈینٹس کو صرف یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ سمپل اگزامپل ہم نے دی ہے صرف اس لیے کہ تھوڑی دیر میں ایک پروسیجر کو ایکسپلین کر دیا جائے لیکن the same system can be adapted and can be followed for larger dimensions of system that is three by three matrix کے بجائے اگر ہمارے پاس ٹین ٹوینٹی اور ہو تو تب بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ میٹرکس جس کو ہم نے A X is equal to B لکھا ہے اس کو ہم نے بریک کرنا ہے اور لکھنا ہے into into L U times X تو column matric is equal to the B the right hand side the constant اور پھر اس کے بعد ایل کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں صرف diagonal and the lower triangular elements جو ہیں وہ نان زیرو ہیں جبکہ یو میں کنڈیشن یہ ہے by following the Crout method کہ جو ڈائگنل جو لوور ٹرائنگولر ایلیمنٹس ہیں وہ زیرو ہوں گے جو ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں وہ سارے ون ہم نے رکھنے ہیں اور the other elements can be unknown can be gone as in terms of any unknown like U one two U one three U two three اور U three three etcetera so اس طرح سے ڈفرینٹ قسم کے یعنی یہ پروسیجر جو ہے ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اس کو ابھی ایک ایگزامپل سے فردر ایکسپلین کرتے ہیں ایک اور اسپیکٹ یہ امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی بھی اینی اے آئی آئی زیرو ہو جائے تو تب یہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو جاتا ہے یہ ایک بائنڈنگ کنڈیشن ہے on the system that any element in the diagonal if that is zero we can not find the solution for this matrix so the diagonal has to be non zero all the way اس میں پھر وہ ہم پیوٹنگ uh, کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس میں پیوٹنگ یا کوئی اور میتھڈ اڈاپٹ کریں ہاں۔ لیکن جو کراؤڈس میتھڈ ہے وہ پھر نہیں اپلائی کر سکتے یعنی ڈائگنل کے اندر سارے ایلیمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے نان زیرو ہونا ضروری ہے ٹھیک تو یہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ this method fails if any of the A I I zero یعنی A one one A one two A two two A three three کوئی سے بھی اس میں سے زیرو ہو جائے تو پھر یہ میتھڈ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کیوں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ شاید کسی وقت زیرو سے ڈویژن کرنی پڑ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا جب زیرو سے آپ ڈویژن کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ آ جائے گا کہاں پہ کریں گے کیسے کریں گے ابھی پتا چل جاتا ہے ایک دفعہ اور جلدی سے میں بتاتا چلوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس وقت ہم کر رہے ہیں سسٹم آف لینئر اکویشن کی بات کر رہے ہیں ایک سسٹم بھی ہو سکتا ہے کئی سسٹمز بھی ہو سکتے ہیں کئی سسٹمز کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب پہلے آپ کے پاس سیٹ آف اکویشن دی ہوئی ہیں اس کو آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں کس کے اندر میٹرکس کے اندر میٹرکس فارم کے اندر تین میٹرسز بنتی ہیں دو جس کے اندر کالم ویکٹر ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک بڑی کوپشن میٹرکس ہوتی ہے اس کے اندر آپ مختلف مختلف ٹرانسفارمیشن جب کرتے جاتے ہیں تو ہر اسٹیپ کے اوپر ایک نیا سسٹم آف اکویشن بنتا ہے ہمارے پاس یہ ساری سسٹم آف اکویشنس ہیں یہ system systems system of equation کہاں سے آتے ہیں جیسے ہم نے کسی سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی فزیکل فنامل ہو رہا ہو کہیں کیمیکل پروسیس چل رہے ہوں کہیں پہ لائف کے اندر بزنس پروسیسز ہوں یا کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو یہ وہاں سے variables X one X two X three آتے ہیں اور اتفاق سے اگر سارے کے سارے اکویشن لینئر ہوں یہ کنڈیشن خالی خاص ہے کہ لینئر ہیں نان لینئر اکویشن جو ایک ہو تو ہم نے پہلے سالو کیا چیپٹر نمبر ٹو کے اندر لیکن یہاں پہ آف لینئر اکویشن کی بات کر رہے ہیں کیا سسٹمز ہونے چاہیے ایک سے زیادہ اکویشن ہونی چاہیے جتنے بھی ویریبل ہیں اتنی اکویشن ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے لینئر ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کبھی کسی جگہ پہ لینئر پروگرامنگ میں پڑھا ہے کہ وہاں پر کوئی number of variable should not be equal to number of could not be equal to number of equation of equation of variables وہاں پہ ہم سالو کر لیا کرتے ہیں اس کے اندر کچھ خاص طریقہ کار ہوتے ہیں جو لینئر پروگرامنگ وغیرہ میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس سسٹمز آف لینئر ایکویشن ہیں یہ آ سکتی ہیں کسی بھی ریئل لائف پرابلمس کے ساتھ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایک ایگزامپل کے اوپر you have to solve the following system of equation by Crout selection method 5x1 X one minus two X two plus X three to four seven X one plus X two minus five X three to eight three X one plus seven X two plus four X three to ten جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اس ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی بچوں کو وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایل معلوم کریں گے کس طریقے سے ہم یو معلوم کریں گے اس کے بعد پھر Z one Z two Z three معلوم کریں گے جی۔ اور الٹیمیٹلی پھر X one X two X یا یہاں پر ایکس وائی زیڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم جی۔ کیسے معلوم کریں گے جی۔ ٹھیک ہے نا یہاں پہ بھی X one X two X three ہی دیا ہوا ہے تین نون سے ہمارے پاس تین اکویشن ہیں ہم کو سالو کر لینا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جواب سمپل انٹیجرس میں آتا ہے یا ریشنل نمبرس آتے ہیں so so step step. جی جناب سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہوگی اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہوگی کہ آپ نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا انٹو دا میٹرکس فارم ایک آپ کے پاس میٹرکس آف کافیشنٹ ہوگی اور اس کے بعد ایکس وائی زیڈ آپ کے پاس ایکس ون ایکس ٹو یہاں پر ہیں تو ایک آپ کے پاس کالم ویکٹر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس B one B two B three آپ کے پاس فور ایٹ اور ٹین ہے فور ایٹ اور ٹین ہے ٹھیک ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں سولوشن معلوم کرنے کے لیے let matrix A be as L into U this تو ہمارے پاس کیا آ گیا ہمارے پاس اس وقت تین میٹرس لکھی ہوئی ہیں دو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دو میٹرکس میں پہلی میٹرکس کو ایل کہتے ہیں دوسری میٹرکس کو ہم یو کہتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ کی میٹرک جو ہے وہ آپ کے پاس اے ہے اور اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس A I I should not be to zero دیکھیں تو یہاں پر کوئی بھی آپ کے پاس اے آئی آئی زیرو نہیں ہے یعنی یہ میتھڈ فیل نہیں ہوگا یہاں پہ ہم میتھڈ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے پاس لوور ٹرائنگولر میٹرکس دی ہوئی ہے یہ ہے آپ کے پاس L one one zero zero L two one L two two zero L three one L three two L three three اور آپ کے پاس جو اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے U that is one U one two U one three zero one U two three zero zero one and right hand side is very rightly five minus two one seven one minus five three seven four وہی طریقۂ کار کریں ملٹیپلائی کرتے جائیں اور اس کے کوفیشنٹ کو کمپیئر کرتے جائیں آپ کے پاس سوری ناٹ دا کوفیشنٹ آپ یہاں پہ جو آئیڈینٹیکل ٹرمس ہیں کہ آپ کے پاس اسی میٹرکس کے اندر کورسپونڈنگ ٹرم جو ہیں اس کو اکویٹ کر لیں ونس اگین کیا کریں گے کہ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے اور کورسپونڈنگ ٹرمس کو اکویٹ کریں گے وہاں سے آپ کے پاس ایل اور یوز کی ویلو آ جائیں گی اس کے اندر کتنے ان ہیں یہ اگر دیکھیں چھ انون جو ہیں وہ ایل میٹرکس کے اندر چھ ان ہیں اور تین ان جو ہے آپ کے پاس یو میٹرکس میں تو نائن ہے آپ کے پاس اور نائن ہی پاسبلٹیز ہیں وہاں سے آپ سالو کر لیں گے آپ کے پاس جواب آ جائیں گے تو پہلا اسٹیپ کیا ہے step one is multiply all the rows of L by the first column of L U we get یہ وہی ایل ہے جس میں پانچ اسٹیپ ہم نے کیے تھے تو پانچ اسٹیپ یہاں پہ کریں گے پہلے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے multiply all the rows of L by the first column of U we get L one one is equal to five L two one is equal to seven L three one is equal to three یعنی L one one L two one L three one آپ کے پاس آ گیا پہلے اسٹیپ میں اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس آسان چیز ہے دوسرے اسٹیپ میں کیا کر رہے ہیں multiply the first row of L by the second and third column of U we get L one one U one two is equal to minus two and L one one U one three is equal to one آپ کے پاس ایل ون ون کی ویلو دی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کیا جائے گا U one two is equal to minus two by five because L one one ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا ہمارے پاس فائیو ہے سملرلی یو ون تھری ہمارے پاس آ گیا ون بائی فائیو کیونکہ ایل ون ون کی قیمت فائیو تھی تو اب آپ کے پاس ایل ون ون آ گیا ایل ون ٹو آ گیا ایل ون تھری آ گیا U U one one two three تو ایک ہی اسٹیپ میں آپ کے پاس کتنی چیزیں آ گئی پانچ چیزیں معلوم ہو گئی ہیں باقی چار چیزیں رہ گئی ہیں ابھی معلوم کر لیتے ہیں step three we have to multiply the second and third row of L by the second column of U we get اب ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں second and third row of L by the second column of U ٹھیک ہے میٹرکس ملٹیپلیکیشن جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کی آپریشن یہاں پہ کی ہمارے پاس آ گیا L two one U one two plus L two two is equal to one اور ہم کہہ سکتے ہیں L two two is equal to one minus L two one U one two تو اس کی ویلو آپ کیلکولیٹ کریں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گی nineteen by five similarly L three one U one two plus L three two is equal to seven یہاں سے ایل تھری ٹو کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں تو the value of L three two is equal to forty one by five then the next step step number four multiply the second row of L by the third column of U to get L two one U one three plus L two two U two three is equal to minus five اس کو سمپلیفائی کر لیں ایل ٹو ون آپ کو پتا ہے یو ون تھری آپ کو پتا ہے ایل ٹو ٹو پتا ہے یو ٹو تھری کی ویلو آ گئی minus thirty two by nineteen the the the value of of of u23 is equal to minus 32 by 19 and finally multiply third third row L with column U we get L31 U13 plus L32 U23 plus L33 is equal to 4 اور اس میں ہمیں سب معلوم ہے سوائے L33 کے تو L33 is equal to 327 by 19 سب کر دیں باقی سب کی ویلو سمپلیفائی کر لیں تو آپ کے پاس جناب L33 آ گیا the given system of equation takes the form which is L into U into X to B آپ نے ایل معلوم کر لیا ایل کیا چیز ہے آپ کے پاس آپ کے پاس lower triangular matrix will be 5007 19 by 50 341 by 5 327 by 19 اور upper triangular matrix U is given by 1 minus 2 by 5 1 by 5 0 1 minus 32 by 19 0 0 1 and the column vector is x1 x2 x3 which is given by on the right hand side is equal to 4 8 10 that is is L into into U X equal to four eight ten اب آپ کیا کریں گے اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے اور آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے ٹھیک ہے جناب دیٹ از ہم نے کیا کیا ہم نے ایسا کیا کہ جو ہمارے پاس یو انٹو ایکس تھا اس کو ہم نے زیڈ سپوز کر لیا تو اب ہمارے پاس آ گیا L into Z is equal to right hand side پہ B L Z is equal to B یہاں سے ملٹیپلائی کریں گے اور Z one Z two Z three کی ویلو معلوم کریں گے z1, z2, z3 کی جو ویلیو آئے گی تو وہاں پہ اوریجنل اکویشن سبسٹیچیوٹ کر دیں گے تو وہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا اس کی ویلیو x1, x2, x3 کی اس کو ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی کرنے کے بعد اکویٹ کریں ود کارسپونڈنگ ٹرمس تو آپ کے پاس کیا جائے گا U into X equal to Z then یہ آپ کے پاس آ گیا five zero zero seven nineteen by five zero three forty one by five three twenty seven by nineteen multiply with column vector Z one Z two Z three on right hand side once again four eight ten یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ویلو معلوم کرنی ہے جبکہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ L Z is equal to four eight ten transpose وہی چیز میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے اب سب سے پہلے کیا کیا ہم نے جو زیڈ کی ویلو معلوم کی four by five twelve by nineteen forty six by three twenty seven ٹھیک ہے نا اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس ویلوز آ جائیں گی four by five twelve by nineteen forty six by three twenty seven اور اس کو کیا کریں دوبارہ سے رائٹ ہینڈ سائڈ میں سبسٹیچیوٹ کر دیں آپ کے پاس یو میٹرکس دی ہوئی ہے ایکس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے U into X is equal to Z one Z two Z three اس کو کمپیئر کریں ملٹیپلائی کریں سمپلیفائی کریں بیکورڈ سبسٹیچیوشن کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا X three is equal to forty six divide by three twenty seven X two is equal to two eighty four divide by three twenty seven اور X one is equal to three sixty six divide by three twenty seven تو ڈاکٹر صاحب اس میں میں نے تین اسٹیپس کیے بیسیکلی پہلا اسٹیپ تو یہ کیا کہ ہم نے جو اوریجنل میٹرکس تھی کوفیشنٹس کی اس کو دو حصوں میں توڑ دیا ایل انٹو یو میں جی ایل معلوم کر لیا یو معلوم کر لیا دوسرے اسٹیپ میں ایسا کیا کہ یو ایکس کو ہم نے زیڈ فرض کر لیا جی۔ تو L into Z is equal to B کو سالو کر لیا بالکل تو Z one Z two Z three کی ویلو آ گئی جی تھرڈ اسٹیپ میں Z one Z two Z three کی ویلو اور اس کو ہم نے یو ایکس کے برابر کر کے X one X two X three کی ویلو معلوم کر لی جی۔ یہ ہمارے پاس جناب جواب آیا یہ آنسر آ گیا تو جہاں پر ہم تینوں میٹرکس ملٹیپلائی کرتے ہیں ذرا وہاں دوبارہ جا سکتے ہیں جی دوبارہ جا سکتے ہیں بالکل آپ کا مطلب یہ والا جی میں یہ میں صرف تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اس کو دوبارہ سے آپ نے بہت اچھی طرح سارے اسٹیپس آپ نے بتا دیے صرف میں ایک یہ اسٹوڈنٹس کی نالج میں یا ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس میٹرکس کو دیکھیں تو یہ بہت آسان لگتا ہے کہ کیونکہ تھری بائی تھری میٹرسز ہیں ہم ڈائریکٹلی یہیں سے ملٹیپلائی کر کے اور اس کے بعد ہم آنسر نکال سکتے ہیں لیکن ابھی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے سارے اسٹیپس بڑے کلیئرلی کرسٹل کلیئر بتائے طریقے سے کہ پہلے ہم جو سیکنڈ میٹرکس ہے which we are representing as U upper triangular matrix اور times the X column matrix ان کو ہم زیڈ اسیوم کرتے ہیں تو وہ ایک اندر کالم میٹرکس آ جائے گی جس کے component Z one Z two Z three ہوں گے تو پھر ایل ٹائمز زیڈ کو سالو کریں گے اور زیڈس کی ویلیو معلوم کریں گے جب وہ زیڈس کی ویلیو معلوم ہو جائے گی تو U into X equal to Z رکھ کے اور وہاں سے ہم ایکسز uh, کی ویلیوز معلوم کریں گے یہ طریقہ جب کہ ہم اس میٹرک سے جو سلائیڈ میں اس وقت دکھائی دے رہا ہے اس کے بجائے ہم اس اسٹیپس کو بریک کر کے کرتے ہیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ سوال uh, آپ پوچھ سکتے ہیں بڑے جائز طور پہ کہ why to take that travel تو اگین وہی بیسک باتیں آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ تھری بائی تھری میٹرکس کا جو سسٹم ہے وہ زیر نظر نہیں ہے جو چیز الگوریدم بنانے والوں کے مائنڈ میں ہوتی ہے بیسیکلی وہ larger system of linear equation when there is a large number of variables ایک اور دوسرا کمپیوٹر پروگرامنگ کو ذہن میں رکھا رکھا گیا بنایا گیا ہے تو اگر ہم یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں پھر یہ غور کریں کہ وہ الگوریدم سٹیپس میں کیوں بنایا گیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اپنی کنوینئنس کے لیے because that procedure is very convenient for writing programs solving through computer and use by using the appropriate computer program in an appropriate language تو ڈاکٹر صاحب بس یہ بات میں کہنا چاہتا تھا تو باقی میں پھر ذرا سمرائز کر دیجئے تو اچھا ہوگا تو چلتے وہیں پہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا جی۔ ہم نے یہ سٹیپس کیے تھے سٹیپس کے اندر ہم نے کیا کیا جس L into U into X to B تھا یو انٹو ایکس کو ہم نے زیڈ سپوز کیا تھا پھر ہم نے اس کو سالو کیا L Z is equal to B کو جی۔ وہاں سے Z one Z two Z three کی ویلو آ گئی جی۔ اس کے بعد دوبارہ سبسٹیچیوٹ کیا کس میں ہم نے U X equal to Z تھا ہمارے پاس Z one Z two Z three کی ویلو رکھی یو انٹو ایکس اور وہاں سے ہم نے پھر X one X two X three کی ویلو معلوم کی اس وقت جو اسکرین کے اوپر ہے ہمارے پاس یہ ہے آپ کے پاس L into Z is equal to B اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ U X is equal to Z کی بات چیت کی تھی تو U X is equal to Z یہاں پر ہمارے پاس آئے گا this is that one U into X is equal to Z یہاں سے ہم کیلکولیٹ کریں گے X one X two X three کی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تھا اور یہ ہم نے X one X two X three کی ویلو معلوم کی ہے جس میں X one is equal to three six six by three twenty seven X two is equal to two eighty four by three twenty seven اور X three is equal to forty six by three twenty seven آیا تو یہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارا لیکچر تھا جو کہ ہم نے مکمل کیا جس کے اندر ہم نے بات چیت کی ہے گوس جارڈن ایلیمنیشن میتھڈ کی اور اس کے بعد کراؤڈس میتھڈ ہے کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ کی ہم نے بات چیت کی جس کو چولسکیز میتھڈ بھی کہتے ہیں اور یہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ پارشل ڈیفرنشیل اکویشنس کے اندر ان کے سولوشن کے اندر سالو کرنے میں بڑی مدد کرتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ میں بہت پاپولر بہت پاپولر ہے اس کی مدد سے ہم انشاءاللہ کوشش کر کے دو ایک سوال بچوں کو اور کرائیں گے اگلے لیکچر میں بھی ہم ابھی اسی ٹاپکس کو یعنی کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے سولوشن کو ڈسکس کریں گے جی۔ ٹھیک ہے نا اور ایک ایک آدھ نیا میتھڈ بچوں کو بتانے کی کوشش کریں گے جی۔ ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک کی طرف جائیں گے جی۔ جب تک کے لیے وہی ہماری بچوں کو ٹپیکل ایڈوائزز دو کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا مینٹل اور فزیکل صحت کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز جاری رکھیے گا ایکسرسائز مینٹل بھی ہیں فزیکل بھی ہیں اور آپ کی میتھمیٹیکل ایکسرسائز بھی ہیں اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا یہ جو لیکچرز آپ کے پاس آئے ہیں یہ virtual university government of Pakistan حکومت پاکستان کی مدد سے یا ان کا جو پروجیکٹ ہے پروگرام ہے بڑا اچھا چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ گھر بیٹھے ہوئے یہ اتنے اچھے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سن سکتے ہیں دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم ایسا کرتے ہیں اجازت لیتے ہیں جی. اگلے لیکچر تک کے لیے جس کے اندر ہم بات چیت کریں گے یہ آف لینئر کی اس وقت تک بچوں سے کہیں کہ یہ کریں کچھ کتاب میں بھی موجود ہیں بکس بھی موجود ہیں ہم نے ان کو بکس کے بارے میں بتانا ہے نیکسٹ ٹائم کون کون سی ہم نے بکس فالو کرنی ہے یا یہ کون کون سی کتابیں اویلیبل ہیں جی۔ جو کہ یہ فالو کر سکتے ہیں اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم